حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ اور کچھ مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں جناب سفیان نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہو تو یہ حکم ہے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو بائیس